بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر پینتیس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر فخر لو تھی پچھلے چند لیکچر سے ہم اچھے کوڈ کے بارے میں اچھے پروگرام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کیسے پروگرام لکھا جائے کیسے پروگرام لکھا جائے جو مینٹنیبل ہو کون سا پروگرام ایسا پروگرام ہوتا ہے جو انڈسٹریل اسٹرینتھ پروگرام کہلا سکتا ہے اس کوڈ میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے تاکہ اس میں مینٹننس آسان ہو اس میں چینج آسان ہو وہ سمپل ہو وہ کلیئر ہو پچھلے لیکچر میں جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ ایکسیپشن ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ گفتگو تھی ایکسیپشن ہینڈلنگ کیا چیز تھی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انڈسٹریل اسٹرینتھ کوڈ لکھنے کے لیے کوڈ کو روبسٹ بنانے کے لیے اٹ از امپورٹینٹ کہ ہم ہر طرح کی ایرر جو سسٹم میں کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہیں خاص طور پہ وہ ایررز جو جنہیں ہم اے سنکرونس ایررز کہتے ہیں اور آج کل ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے کانٹیکسٹ میں کیونکہ سسٹم بڑا پھیلا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی نیٹ ورک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے دوسری مشینیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اس پورے انوائرمنٹ میں کسی بھی جگہ کوئی چیز بریک ہو سکتی ہے اور اس وقت اگر کوئی ایرر آئے گی اس بریک ہونے کے نتیجے میں جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام اگر کمپلیٹ نہیں ہوگا تو آپ کے پروگرام کو وہ ایرر واپس ملے گی اور جب آپ کے پروگرام کو وہ ایرر واپس ملے گی in the form of exception you need to handle that exception اگر آپ اس ایکسیپشن کو ہینڈل پراپرلی نہیں کریں گے تو دو چیزیں ہوں گی آپ کا ایک تو پروگرام کریش ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکیں گے تو اس سے جب پروگرام کریش ہوگا تو کریش ہونے کے نتیجے میں جہاں ایک طرف تو جو آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوگا دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ کا کچھ ڈیٹا کچھ پائپ لائن میں ہو کچھ آپ کے جو مختلف جو آپ نے چینلز جو کمیونیکیشن کے جو اوپن کیے ہوئے ہیں ان میں کچھ ڈیٹا ہو کہیں پر آپ ٹرانزیکشنز وغیرہ آپ کی کچھ چل رہی ہوں کوئی آپ کے آبجیکٹس بنے ہوں جن میں آپ جن کو آپ نے ابھی سیو کرنا ہے تو اگر آپ کا پروگرام کریش ہو جائے گا تو وہ آپ کا ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے جب وہ ڈیٹا ضائع ہوگا تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ ڈیٹا بالکل ضائع ہو جائے جو آپ کے ٹیمپرری فارم میں آپ کے پاس پڑا ہے جو ابھی آپ نے سیو نہیں کیا اور دوسری صورت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ ڈیٹا انکنسٹنٹ فارم میں سیو ہو جاتا ہے تو آپ کے ڈیٹے کو جو پرسسٹنٹ ڈیٹا جو پہلے سے پڑا ہے اس ڈیٹے کو وہ کرپٹ کر سکتا ہے تو یہ ایک خطرناک سی صورتحال ہے اس چیز سے بچنا ہے تو ہمیں ایکسیپشن ہینڈلنگ یوز کرنی ہے اور بہتر طریقے سے ایکسیپشن ہینڈلنگ یوز کرنی ہے تو اس ایکسیپشن ہینڈلنگ کے جو سلسلے میں آج جس چیز کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھی ایکسیپشن ہینڈلنگ کیسے کی جاتی ہے اور ایکسیپشن ہینڈلنگ میں وٹ آر دی ایشوز کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم ان کو خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارے کوڈ میں کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے ذرا یہ چند ڈیفینیشنس کو ذرا دیکھتے ہیں ایکسیپشن سیف کوڈ کیا ہوتا ہے اور ایکسیپشن نیوٹرل کوڈ کیا ہوتا ہے تو یہ سلائڈ کی مدد سے میں آپ کو یہ کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی ایکسیپشن سیفٹی جو ہے یا ایکسیپشن سیف کوڈ جو ہے وہ ایسا کوڈ ہوتا ہے جو ایکسیپشن کی پریزنس کے نتیجے میں پراپرلی کام کرے so basically the question is does your code work properly in the question regarding exception safety اور دوسرا جو کوشچن جس کی کی میں نے بات وہ ایکسیپشن نیوٹرل کوڈ ہونا ہے اور وہ نیوٹرل کوڈ کیا ہے کہ does it propagate all the to the caller کہ آپ کا جو کوڈ جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور وہ ایکسیپشن کو پروپیگیٹ کر رہا ہے ایکسیپشن پکڑ کے وہ یا پکڑ پکڑے بغیر جیسے بھی یہ ایکسیپشنز جو ہیں یہ جو کالر جو ہے اس کو پروپیگیٹ ہو رہی ہیں دین یہ کالر کی ذمہ داری ہے کہ اس کالر کو اس ایکسیپشن کو ہینڈل کرے وہ کالر جو ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو بھی اس نے اسٹیپس لینے وہ اسٹیپس کرے تو exception safety and exception neutral code یہ دو چیزیں یہ جو ایکسیپشن سیف کوڈ اور ایکسیپشن نیوٹرل کوڈ جو ہے یہ اس میں ذرا تھوڑا سا امپورٹنٹ چیز ہے اس کو دیکھنا ایکسیپشن نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کوڈ جو ہے وہ ایکسیپشن کو کیچ کر کے ایکسیپشن کے نتیجے میں کوئی کریکٹو ایکشن نہیں لے رہا بلکہ اس ایکسیپشن کو آگے پروپیگیٹ کر رہا ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کا جو وہ فنکشن ہے یا جہاں پر جو ایکسیپشن جو آ رہی ہے اس کو کیچ بھی کرے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ٹرائی بلاک آپ نہ لکھا ہو لیکن بہرحال بیسک اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کوڈ جو ہے اس ایکسیپشن پہ کریکٹو ایکشن نہیں لے رہا بلکہ یہ ذمہ داری آگے پروپیگیٹ کر رہا ہے آگے ٹرانسفر کر رہا ہے جو کالنگ پروگرام ہے اس کو کہ یہاں پر ایکسیپشن کوئی آئی تو this is your responsibility to catch that جہاں تک وہ دوسری کی بات ہے کہ ایکسیپشن سیف کوڈ ہونے کا اب ایکسیپشن سیف کوڈ ہونے کے بھی دو تین اس میں بیسک پیرامیٹرز جو ایک اس میں جو تین طرح کی جو گارنٹیز جو ہیں میں ابھی تھوڑا سا ابھی اس کو ایکسپلین کروں گا سلائڈ کی مدد سے اگین لیکن پہلے میں ذرا تھوڑا سا ان کو بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں there are three basic guarantees ایک گارنٹی جو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے بیسک گارنٹی دوسری گارنٹی جو کہلاتی ہے وہ ہوتی ہے اسٹرانگ گارنٹی اور تیسری گارنٹی جو ہوتی ہے ایکسیپشن کے سلسلے میں وہ ہوتی ہے نو تھرو گارنٹی تو آپ کا کوڈ ایکسیپشن سیف ہوگا اگر یہ ان تینوں میں سے کم از کم کوئی ایک کام ہو رہا ہے یا تو there is it is no throw guarantee کہ یہاں سے ایکسیپشن نہیں آئے گی یا اٹ از بیسک گارنٹی کہ یہ بیسکلی جو ایکسیپشن اگر کوئی آتی ہے تو اس میں جو بیسک کام کرنا ہے وہ یہاں پر اس کو ہینڈل کیا جائے گا اور یا یہ ہے اسٹرانگ گارنٹی کہ اگر کسی قسم کا کوئی رول بیک وغیرہ کرنا ہے زیادہ زیادہ اسٹرانگ قسم کی آپ کو کریکٹو ایکشن لینا ہے تو وہ اس میں ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کیا جائے گا جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو آپ کا کوڈ ایکسیپشن سیف نہیں ہوگا تو یہ میں ذرا ان تینوں گارنٹیز کو سلائڈ کی مدد سے دوبارہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ جو بیسک گارنٹی جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے ڈسٹرکٹیبلٹی اینڈ میموری لیک سے تو اٹ گارنٹیز کہ آپ کے جو آبجیکٹس جو ہیں جو ٹمپرری جو جو کچھ بھی آپ نے چینلز وغیرہ کھولے ہوئے ہیں وہ پراپرلی ڈسٹروائے ہو رہے ہیں اور کسی قسم کی آپ کی میموری لیکس نہیں ہے یہ میموری لیکس پہ ذرا میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں دوسری جو ہم نے اسٹرانگ گارنٹی کی بات کی تھی یہ top of those memory leaks کے آئی مین انشورنگ کے there are no memory leaks ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ یہ فل کمٹ اور رول بیک اس میں ہوگا یعنی کہ اگر آپ کا کچھ ڈیٹا ہے یا تو پورا کا پورا کمٹ ہوگا یا وہ رول بیک ہو جائے گا تو یہ بیسک گارنٹی اور اسٹرانگ گارنٹی اور نو تھرو جس طریقے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ وہ گارنٹی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا code will not throw an exception تو ان چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا کوڈ لکھنا ہے جو ایکسیپشن سیف ہو میں ذرا میموری لیکس پہ بات کرنا چاہوں گا یہ جو میموری لیک جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے میموری لیک یہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھر ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا لیٹس اسیوم کہ we have two pointers P and Q اور یہ دو پوائنٹرس پی اینڈ کیو جو ہیں یہ دو میموری بلاکس جو دو آبجیکٹس جو ہیں ان کو پوائنٹ کر رہے ہیں جو میمری میں پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے پکچر ہے اب میں یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پر لکھتا ہوں پی از اکول ٹو کیو جب میں پی از اکول ٹو کیو کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں جو پوائنٹر پی جو ہے وہ اسی میموری ایریا کو پوائنٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے جس کو کیو پوائنٹ کر رہا ہے اور جس میموری ایریا کو پہلے پی پوائنٹ کر رہا تھا اب اس تک ہمارے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے اس تک جانے کا کیونکہ we have lost that information کہ یہ پی جس کس جگہ پہ پوائنٹ کر رہا تھا جب ایسا ہو جائے کہ کوئی میموری ایریا ہے جس کو آپ نے ایلوکیٹ کروایا ڈائنامیکلی اور اس کے بعد آپ نے اس کے تمام ریفرنسز ضائع کر دیا اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تو یہ چیز گاربیج کہلاتی ہے اس کا دوسرا نام میموری لیک بھی ہے یعنی کہ اب یہ میموری جو ہے یہ ضائع ہو گئی یہ لیک ہو گئی سسٹم میں سے آپریٹنگ سسٹم کو تو یہی پتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن ایکچولی آپ نے اس کا تمام ریفرنسز ضائع کر دیے ہیں اس وجہ سے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے آپریٹنگ سسٹم اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تو اس سلسلے میں what you need to do you need to properly deallocate memory اگر آپ نے پی ٹو کیو کرنا ہے تو اس سے پہلے you must P delete P delete P کرنے سے یہ پی ڈسٹروائے ہو جائے گا جس میموری ایریا کو پی پوائنٹ کر رہا ہے this memory would be return back to the operating system operating system اس کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے بعد you see P equal to Q this is safe اس کیس میں کوئی میموری لیک نہیں ہو رہی یہ میموری لیک جو ہے یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو اگر آپ اس کا خیال نہ رکھیں تو یہ سسٹم کی پرفارمنس کو بڑا ڈیگریڈ کر دیتا ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو فزیکل میموری جو آپ کے پاس ریم جو ہے کیونکہ آپ نے جب ایلوکیٹ کی اس کے بعد آپ اس کو پراپرلی ڈی ایلوکیٹ آپ کرنا بھول گئے تو وہ آپریٹنگ سسٹم کے پاس واپس نہیں جاتی جو نیکسٹ ریکویسٹ جو ہوتی ہے آپریٹنگ سسٹم باقی کی میموری جو بچی ہوتی ہے اس میں سے ایلوکیٹ کرتا ہے سو فورتھ تو آہستہ آہستہ اگر آپ کی میموری لیک ہو رہی ہو تو آپریٹنگ سسٹم کے پاس فزیکل میموری کم ہو جاتی ہے اور جب فزیکل میموری کم ہو جاتی ہے تو نئی ریکویسٹ اگر آپ کرنا چاہیں کوئی نیا آبجیکٹ بنانا چاہیں تو آپریٹنگ سسٹم کو میموری نہیں ملے گی اور آپریٹنگ سسٹم اس کیس میں اگر ورچوئل میموری سسٹم ہے تو پیج فالٹس ہوتی ہیں اور بے شمار جو ہے ٹائم لگتا ہے اور بعض کا اگر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو وہ میموری ویسے ہی ایلوکیٹ کرنے میں ناکام رہے یہ جو میموری لیک کا جو فنومینا جو ہے یہ شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو گو کہ شاید آپ نے اس پہ توجہ نہ دی ہو یا آپ نے اس چیز کو سمجھا نہ ہو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ جو پرابلم ہو رہا ہے یہ میموری لیکس کی وجہ سے ہو رہا ہے اکثر شاید آپ کے دیکھنے میں آیا ہو کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر پہ کافی عرصے سے بیٹھے ہیں صبح آپ نے اس کو بوٹ کیا ہے اور شام تک آپ اس پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ لگے گا کہ سسٹم کوئی اس کی پرفارمنس سلو ہو رہی ہے آہستہ آہستہ وہ سسٹم سلو ڈاؤن ہو رہا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں صبح اس میں اگر کام کرنے میں چند سیکنڈس لگ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کے بعد اس میں کافی زیادہ ٹائم آپ کو لگے گا کہ یار یہ وہی کام صبح تو جلدی ہو رہا تھا اس وقت یہ دیر سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے وہی کمپیوٹر ہے وہی سافٹ ویئر ہے سب کچھ وہی ہے but there is one difference and what is that difference you have less physical memory available now گو کہ آپ کے پاس فزیکل میموری جو آپ کی ریم لگی ہوئی ہے کمپیوٹر میں وہ کام نہیں ہوئی وہ تو اتنی ہی ہے لیکن جس میمری میں آپ اپنا پروگرام یا اپنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے پاس آہستہ آہستہ وہ اسپیس کم ہوتی گئی ہے کیونکہ مختلف پروگرامز جو ہیں وہ میمری لیکس کرتے گئے اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کیونکہ میمری کم ہو گئی تو وہ کام کرنے کی اسپیس کم ہو گئی ورکنگ اسپیس کم ہو گئی تو سسٹم سلو پرفارم کرنا شروع ہو گیا تو اگر آپ سسٹم کو ریبوٹ کر دیں تو پھر وہ اس کی پرفارمنس ٹھیک ہو جاتی ہے بیسک اس کی وجہ یہ میموری لیکس ہی ہوتی ہیں عام طور پہ انڈسٹری میں مائکروسافٹ انوائرمنٹ اگر ہو تو اس میں تو آپ کو دن میں کئی بار آپ کو آپریٹنگ سسٹم کو یا اپنے سسٹم کو ریبوٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بیکاز اس میں بہت سارے ایسے پروگرامز ہو سکتی ہیں یا ہیں جن میں میموری لیکس ہوتی ہیں یونکس انوائرمنٹ میں ذرا یہ ذرا کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی احتیاطاً لوگ ہفتے میں ایک آدھ بار یا مہینے میں ایک دو بار سسٹم کو ریبوٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو کوئی میمری اس طریقے سے لیک ہو گئی ہو اس کو ریکور کیا جا سکے تو یہ میمری لیک جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آپ نے شاید پہلے بھی اس کو دیکھا ہو لیکن یہ اس کا سسٹم کی پرفارمنس سے امپورٹنٹ اس کا تعلق ہے میں نے بہت انڈسٹریل کوڈ دیکھا ہے اور بے شمار جگہوں پہ یہ پرابلم دیکھا ہے تو اس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ میموری ایلوکیٹ کریں take time to deallocate that memory تاکہ میموری لیکس آپ بچ سکیں اب یہ جو میموری لیکس جو جن کا تعلق ہم نے جو ذکر جو شروع کیا تھا وہ ہم نے بات کی تھی ایکسیپشن ہینڈلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے exception handling exception safe code جو ہے اس میں جو بالکل بیسک گارنٹی جو ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی آپ کی میمری آپ نے ایلوکیٹ کی ہے اس میمری کو پراپرلی ڈی ایلوکیٹ کیا جائے ایکسیپشن ہونے کے نتیجے میں since these are asynchronous type کہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں آپ کے پاس کنٹرول کم ہوتا ہے اے سنکرونس ایکسیپشن کے کیس میں اس وجہ سے جب آپ کو جب بھی ایکسیپشن آئے تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کا جو کوڈ ہے اس میں اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ آپ وہاں پر اپنے جو آبجیکٹس جو یا اپنے جو چینلز کھولے ہوئے ہیں یا آپ کی جو بھی سٹریمز جو ہیں ان کو پراپرلی خالی کریں فلش کریں اپنے ڈیٹے کو سیو کریں اس میموری کو واپس سسٹم میں آپریٹنگ سسٹم کو دے دیں تاکہ وہ ری یوز ہو سکے وہاں پر میموری لیکس نہ ہو تو یہ ایک اس کی بیسک گارنٹی ہے ہم اس کی اسٹرانگ گارنٹی اور نو تھرو گارنٹی کے بارے میں ذرا آگے چل کے بات کریں گے اس وقت میں ذرا ایک اور ٹاپک پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس کا تعلق ہے ایکسیپشنس کا اور کمپلیکسٹی کا سو so, سب سے پہلے یہ چل کے دیکھتے ہیں یہ ایک چیز کہلاتی ہے سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کیا چیز ہے یہ سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی جب میں ٹیسٹنگ کا ذکر کروں گا اس وقت بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ذرا گفتگو کروں گا اس وقت ذرا تھوڑی سی میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ذرا سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں cyclomatic complexity is defined as the number of independent paths in a program یہ مکیبے ایک صاحب تھے انہوں نے 1976 میں یہ اس چیز کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا تھا انڈیپینڈنٹ پیتھس کیا ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ پیتھس ہے کہ آپ کے اسٹارٹ سے لے کے ٹرمینیشن تک مختلف جو آپ کے کنٹرول جس طریقے سے فلو ہو رہا ہو ان میں کون کون سے پیتس ہو سکتے ہیں کون سے سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہو سکتے ہیں کہ ان پٹ سے لے کے آپ کو آؤٹ پٹ تک لے جائیں اس کی یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے یہ آپ کا ایک چھوٹا سا کوڈ سیگمنٹ ہے جس میں دین ایلس ہے اور ایک وائل لوپ ہے تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار جو مختلف جو پیتس بن رہے ہیں اگر آپ کی اف کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ کوڈ ادھر چلا جائے گا اگر آپ کی ایف کنڈیشن فالس ہے تو ادھر چلا جائے گا وائل کے کیس میں بھی وائل بیسکلی ایف کے طریقے سے کام کرتا ہے اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو کوڈ ادھر چلا جائے گا اگر کنڈیشن فالس ہے تو کوڈ ادھر چلا جائے گا اور وائل کے کیس میں it will be repeated if کے کیس میں it will not be repeated بہرحال جو انڈیپینڈنٹ پیرس جو ہیں یہ آپ کے سامنے یہ ڈسپلے ہو رہے ہیں کون کون سے انڈیپینڈنٹ پیرس تو یہ بیسکلی سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی ہے اور سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کا ابھی میں آگے چل کے ذرا ڈیٹیل سے ذکر کروں گا کہ یہ کیا رول پلے کرتی ہے یہ سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ میں ٹیسٹنگ جب ہم ڈسکس کریں گے اس وقت میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں جا کے آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا زیادہ ڈیٹیل میں کہ کیا یہ چیز ہے لیکن بہرحال اس وقت صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ this is the number of independent in a program اب یہ جو independent paths in a program جو ہیں یہ اس کا کس چیز سے تعلق ہے اس کا تعلق جو ہے یہ کوڈ کی کمپلیکسٹی سے ہے آپ کے کوڈ میں جتنے انڈیپینڈنٹ پیتس ہوں گے اتنا آپ کا کوڈ کمپلیکس ہوگا تو بیسکلی ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ کوڈ میں نمبر آف انڈیپینڈنٹ پیتس کم سے کم ہوں اس کا ذرا ٹیسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا ایک تھوڑا سا ایک اور بھی تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب جتنے آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ پیتھس ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوڈ اتنے اس میں ڈسیزن پوائنٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسے کوئی ڈیٹا دیں گے تو there are number of paths that this code can take depending on the data set تو آپ نے وہ سارے ڈسیجن پوائنٹس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ پراپرلی وہ کنٹرول جس جگہ پہ آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں وہاں پر جا رہا ہے تو آپ کو اتنے ٹیسٹ کیسز لکھنے پڑیں گے اس فنکشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جتنے اس میں انڈیپینڈنٹ پیتس ہوں گے یا جتنی اس کی سائکلومیٹک کمپلیکسٹی ہوگی so the complexity of a code this is a parameter of the complexity of the code اور یہ یہ طے کرتا ہے کہ اس کوڈ کو چیک کرنے کے لیے کتنے آپ کو ٹیسٹ کیسز کم از کم لکھنے ہوں گے ٹو ڈیٹرمن کہ یہ سارے ڈفرینٹ ایگزیکشن پیتھس جو ہیں یہ پراپرلی فالو ہو رہے ہیں اور یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یہ سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی اور ایکسیپشن ہینڈلنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے ایکچولی ایکسیپشنس کی وجہ سے کوڈ کی کمپلیکسٹی بہت بڑھ جاتی ہے اور آپ کو اس کی سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی بڑھنے کی وجہ سے آپ کو نمبر آف ٹیسٹ کیسز یا نمبر آف ڈسیزن پوائنٹس جو ہیں جن کے بارے میں آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے یہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو یہ جو ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے اور اس کا کمپلیکسٹی سے بڑا گہرا تعلق ہے سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی انکریز ہو جاتی ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں کہ یہ کمپلیکسٹی کس طریقے سے بڑی ہے بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے اس کو ٹیسٹ کرنا آپ کو اس کوڈ کو سمجھنا میں یہ ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ویری شارٹ ایگزامپل لیکن بڑی اس میں گنجائش ہے ڈسکس کرنے کی چیزوں کو سمجھنے کی کہ اس میں کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں چھوٹی سی ایگزامپل ہے but there are number of decision points جو صرف ایکسیپشن کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں تو آئیں چلتے ہیں ذرا سلائڈ پہ دیکھتے ہیں یہ جو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے یہ چار لائنوں کا کوڈ ہے اگر اس کے اوپر ہیڈر کو میں نکال دوں یہ جو فنکشن جو ہے یہ ایک اسٹرنگ ٹائپ ریٹرن کر رہا ہے اور فنکشن کا نام ہے سیلری اینڈ ریٹرن نیم اس میں ایک امپلائی ایز اے پیرامیٹر میں جا رہا ہے ای e جو ہے اور بیسکلی ایک آپ کے پاس ایف اسٹیٹمنٹ ہے if E dot title is to C E O اور E dot salary is greater than ten thousand in that case we print this statement C out E dot first name اس کے بعد space E dot last name اس کے بعد وی uh, سے کہ is overpaid and endl so this is one statement بڑا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اور اگر یہ اف کنڈیشن اف بلاک کے باہر جو ہے ریٹرن ہم کرتے ہیں ای ڈاٹ فسٹ نیم اور E dot last name basically first name اور لاسٹ نیم کو کنکیٹینیٹ کر کے یہ اسٹرنگ کی صورت میں واپس بھیج دیتے ہیں اس کوڈ میں دو تین چیزوں کو ذرا ہم اس وقت چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ اس میں آرڈر آف ایویلیویشن کی وجہ سے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں so we just ignore different order of evaluations and then we also assume that the called functions are atomic atomic in that sense کہ وہ ایکسیپشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایٹامک ہیں and we are only interested in finding out whether function results in an exception اور کیا یہ ایکسیپشن جو بھیجتا ہے ہم تک اس فنکشن تک یا نہیں یہ اس میں جو تین چار مختلف فنکشنز جو ہیں وہ title salary first name last name جو اس کے بیسکلی انگیٹر فنکشنز جو ہیں تو اس سے زیادہ یہ فنکشنس نہیں ہیں بس یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ یہ اٹامک ہیں اور ان کی آرڈر آف ایویلیشن اس وقت ہمارے پاس کو ڈسکس ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کوئی پرابلم پیدا ہو جائیں لیکن that that is not the issue we want to look at اب تو پرابلم جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کوڈ کو ذرا دیکھیے اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں and spend some time on this thing and ذرا سوچیے کہ اس میں کتنے انڈیپینڈنٹ پیتھس ہیں کتنے ڈسیزن پوائنٹس ہیں اور کہاں کہاں سے کنٹرول مختلف جگہوں پہ جا سکتا ہے ذرا ایک منٹ ذرا اس چیز کے بارے میں سوچیے اور پھر میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو تو اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس پہ there are less than three decision points تو پھر آپ کی understanding I would have to see it is poor آپ کو کورٹ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ذرا آپ کو دوبارہ توجہ دینی چاہیے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے if you have detected three independent paths then you have average knowledge of what happens if you detect four to fourteen different paths چار سے لے کے چودہ تک دین دیٹ مینس کہ you know about exceptions you are aware of exception اور اگر آپ کو پندرہ سے تیئیس تک آپ نے پیتھس ڈھونڈے ہیں تو then you are a master you are a guru so اس کوڈ میں اس چار لائنوں کے کوڈ میں there are actually twenty three independent paths اور یہ صرف ایکسپشن کی وجہ سے ہی ممکن ہوا basically there are three non exceptional paths جو basic three non exceptional paths ہیں اور there are twenty invisible paths which are there due to exceptions اگر آپ ایکسیپشنس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں تو آپ کو یقیناً بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ تین لائنوں کا کوڈ ہے اس میں تیئیس ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ پیتھس کیسے نکل آئے میں ابھی اس چیز کی وضاحت کروں گا اور ڈیٹیل میں اس چیز کو ڈسکس کروں گا لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نارمل پیتھس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں بھائی ایک چھوٹا سا میں اس کا گراف بنا کے آپ کو ایکسپلین کروں گا اور پھر ہم ایکسیپشنل پیتھس پہ ہم چلے جائیں گے یہ جو آپ کے سامنے یہ جو گراف نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی یہ ایک دو تین اور چار اس میں نوڈز ہیں جو پہلا ڈسیزن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹائٹل چیک کیا equal to C E O if that is true then the code will go directly into this if block remember short circuiting short circuiting ہونے کی وجہ سے یہ کوڈ اگلا پارٹ چیک نہیں کرے گا اور یہ اف کنڈیشن کے اندر چلا جائے گا which is node number three اگر یہ title is not equal to C O then the salary would be check اگر سیلری اس کی ٹین تھاؤزینڈ سے زیادہ ہے تو پھر یہ کوڈ پھر سیکشن تھری میں چلا جائے گا ادر وائز یہ جو ہے نوٹ نمبر فور پہ چلا جائے گا نوٹ نمبر تھری پہ you just print that message جس میں you know overpaid message جو ہم نے بات کی تھی اور وہ میسج پرنٹ کرنے کے بعد then we have the last node which is the return statement جس میں اس کا first and last name concatenate کر کے ریٹرن ہو جاتا ہے so the number of independent اس گراف میں اگر آپ دیکھیں تو you can go from one to two to three to four so this is one independent path اور from one to two to four this is the second independent path اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائٹل اور سیلری دونوں وہ جو ٹیسٹ ہیں وہ فیل ہو گئے تو ڈائریکٹلی آپ نے ایف والا بلاک کو اسکپ کر دیا اور آخر میں پہنچ گئے اور آخر میں you have this one three and four کہ جہاں پر سی ای او اسے مل گیا تو then it would go directly into this if block اور اس کے بعد اس کو پرنٹ کرنے کے بعد وہ فورتھ پہ آ جائے گا so basically these are the three non exceptional paths یہ بیسکلی گراف میرا آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ uh, آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ اس طریقے سے گراف جو ہے یہ کیسے بنایا جاتا ہے جو اس کی سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کو ڈٹرمن کرنے میں آپ کو ہیلپ دے گا میں ایکسیپشنل پیتھس کے لیے بھی اسی طرح سے گراف بناؤں گا گو کہ میں پھر پورے exceptional path because there are number of exceptional paths میں ہر ایک کو الگ سے ڈسکس یا پورے پیتھس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا لیکن جہاں جہاں ایکسیپشن ہے وہاں وہاں میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا لیکن الٹیمیٹلی ہم یہ پورا گراف بنائیں گے تو یہ جو باقی جو بیس جو ایکسیپشنل پیتھس ہیں آئیے ذرا چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں اور کس طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس فنکشن کے ہیڈر کی طرف یہ ہیڈر جو ہے سیلری اینڈ ریٹرن نیم اس میں جو پیرامیٹر جو ہے امپلائی ای e۔ اگر ہم اس پیرامیٹر کی طرف دیکھیں تو basically since this argument is pass by value تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائی کا کاپی کنسٹرکٹر اس موقع پہ کال ہوگا اور جب امپلائی کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہوگا this copy operation might throw and exception اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ پہلی ایکسیپشن آ سکتی ہے جب فنکشن کو کال کیا جا رہا ہے اسی وقت ایکسیپشن آئی اور جب ایکسیپشن آئی تو یہ واپس جا سکتا ہے کوڈ دوسرا اب ذرا آگے چلتے ہیں اور اف اسٹیٹمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اس اف اسٹیٹمنٹ میں there are six different exception actually seven different exception that can happen اور وہ سات کون کون سی ہیں سب سے پہلے جو ہے ٹائٹل ممبر فنکشن یہ جب کال ہوگا it it might self throw an اور it might return object of class type by value and that copy operation might throw so basically جب یہ e title e dot title جب کال ہوگا یہ بذات خود ایکسپشن پھینک سکتا ہے اور جب یہ ریٹرن جب واپس کر رہا ہو ویلو اس وقت کیونکہ کاپی ہو رہی ہے ویلو اس کے ٹیمپرری اسپیس میں وہاں پر ایکسیپشن آ سکتی ہے تو یہ ایک پہلی ایکسیپشن اس اسٹیٹمنٹ میں دوسری جب ایکول کی جو ہم چیک کرتے ہیں کہ title is equal to C O this equal operator the string literal میں need to be converted to a temporary object of class type and that construction of the temporary might throw تو یہ جو اسٹرنگ لیٹر جو ہے اس کو جب کیونکہ ٹائپ کنورژن آپ کریں گے once again constructor can be called with be so یہاں پر ایکسپشن تھرو ہوگی so if operator equal equal is a programmer flight function it might throw اس وقت یعنی کہ اگر یہ اس دونوں کیسز میں کہ یہ پروگرامر فلائٹ ہے یا ادر دونوں کیسز میں یہ ایکسپشن ہو سکتی ہے جو سی او e کی ویلو کنورٹ جب ہوگی کانسٹنٹ لیٹرل اس وقت ایکسیپشن ہے جب اکویلٹی چیک ہوگی اس وقت ایکسیپشن آ سکتی ہے then we have the salary greater than ten thousand جو ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ٹائٹل ٹو سی ای او والی جو ہیں تو یہ تین ایکسیپشنس اسی طریقے سے ہیں سیلری ایکسیپشن تھرو کر سکتی ہے گریٹر دین آپریٹر جو ہے یہ ایکسیپشن تھرو کر سکتا ہے اس کی وجہ سے آ سکتی ہے یہ جو ٹین تھاؤزینڈ اٹ سیلف جو ہے یہ جب it will be copied back تو جب اس کو ٹائپ کنورٹ کیا جائے گا کانسٹنٹ سے جب اس کا آبجیکٹ بنے گا تو یہاں پر بھی ایکسپشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اب یہ جو دو ایف کے جو کمپوننٹس ہیں ایک طرف جو ٹائٹل کو کمپیئر کیا جا رہا ہے سی ای او کے ساتھ اور دوسری طرف سیلری کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ٹین تھاؤزینڈ کے ساتھ یہ جو دو کمپونیٹس ہیں یہاں پر یہ بیچ میں جو اور کا آپریٹر ہے یہاں پر ونس اگین ایکسیپشن آ سکتی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہمارے پاس جو اکویلٹی کا آپریٹر تھا یا گریٹر دین کا آپریٹر تھا ان میں ایکسیپشن آ سکتی ہے یہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے ایکسیپشن آ سکتی ہے تو اس طریقے سے صرف یہ ایک چھوٹی سی ایف اسٹیٹمنٹ میں سات مختلف جگہوں پہ ایکسیپشن آ سکتی ہے اور ان سات سے ظاہر ہے کہ کنٹرول کا فلو اس طریقے سے ہی کام کرے گا اب آئیے چلتے ہیں اگلی اسٹیٹمنٹ کی طرف اور اسے دیکھتے ہیں سی آؤٹ والی جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے ونس اگین یہ سی آؤٹ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی سات جگہوں پہ ایکسیپشن آ سکتی ہے یہ سات جگہیں کون سی ہیں سب سے پہلے تو یہ جو آپ کا آپریٹر جو ہے لیس دین لیس دین جو آپ کا اسٹریم میں ڈیٹا ڈالنے کا سی آؤٹ کرنے کے لیے جو یوز ہوتا ہے یہ operator itself can throw exception as in C plus plus standard any of the five calls to this operator might throw there are five different places where this operator is used یہ پانچ جگہوں پہ یہ آپریٹر یوز ہو رہا ہے پانچ جگہ پہ یہ ایکسیپشن یہاں سے تھرو ہو سکتی ہے اب ذرا اور دیکھیے دو تین جگہیں کون سی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ای ڈاٹ فرسٹ اور ای ڈاٹ لاسٹ جو ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ٹائٹل اور سیلری کا جو کیس تھا تو یہاں پر بھی یہ دو جگہوں پہ ایکسیپشن آپ کی آ سکتی ہے اور کیونکہ ایکسیپشن آ سکتی ہے تو یہ دو ایکسیپشنل پیتھ یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں اب آئیے چلتے ہیں اگلی اسٹیٹمنٹ جو ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ ہے اس ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ میں there are four places places actually five جہاں پر ایکسیپشن آ سکتی ہے پہلے تو وہ ای e فرسٹ اور ای e لاسٹ جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے پہلے ہم ای e فرسٹ اور ای لاسٹ کو دیکھ چکے ہیں یہاں پر ان کو دوبارہ کال کیا گیا ہے دوبارہ کال ہونے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے دوبارہ پھر یہاں پر اس کیس میں ایکسیپشن آ جائے جو پہلے نہیں آئی تھی کہیں پر میموری کاپی ہوتے ہوئے آبجیکٹ بنتے ہوئے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ we have these two plus operators جو فرسٹ کے بعد اور لاسٹ سے پہلے جو ہیں اس جگہ پہ یہاں پر اسی طریقے ہے جیسے ہم نے آپریٹر پہلے دیکھے تھے یہاں پر بھی ایکسیپشن آ سکتی ہیں ان آپریٹرس کے نتیجے میں اور پھر جو آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ کانسٹینٹریگولیٹرل ہے وچ از اے بلینک اسپیس یہاں پر بھی ایکسیپشن آ سکتی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے کانسٹنٹ لیٹرلس کو دیکھا تھا سی او e کو یا ٹین تھاؤزینڈ کو تو اس طریقے سے یہ تیسری اسٹیٹمنٹ میں پانچ جگہوں پہ ڈفرینٹ ایکسپشن آ سکتی ہیں تو ٹوٹل آپ کو اس چھوٹے سے کوڈ میں اوپر سے لے کے نیچے تک ہیڈر میں ایک اس کے بعد اف اسٹیٹمنٹ میں سات اس کے بعد سی آؤٹ کی اسٹیٹمنٹ میں اندر سیون اور اس کے بعد یہ آپ کی ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ میں پانچ تو اس طریقے سے ٹوٹل بیس ایکسیپشنس اس کوڈ میں آ سکتی ہیں اور اس وجہ سے اس کی کمپلیکسٹی کافی بڑھ جاتی ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا بعض اوقات اور یہ دیکھنا کہ یہ کوڈ کیسے کام کرے گا یہ بیسکلی یہاں پر یہ بات بتانا مقصود تھا کہ یہ ایکسیپشن کے نتیجے میں یہ اس طرح سے مختلف جگہوں پہ ایکسیپشنز آنے کے نتیجے میں کیونکہ there are number of independent paths you can have in this code تو اس کی سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی اس کوڈ کی بہت بڑھ جاتی ہے اور آپ کو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پہ یہ پرابلم آ سکتا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے ایک وہ بڑے مشہور بات ہے جو کہتے ہیں کہ what you don't know might hurt you تو آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل بے دھیانی میں آپ پہ کوئی وار ہو جائے آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کیا سچویشن ہے اور یہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے so basically the point here is کہ جب بھی آپ کوڈ لکھیں تو you must always be aware of what the an condition can be thrown اور مائٹ بی تھرون سو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اب جو چیز جو ہے سمجھنی وہ یہ ہے کہ ایک بار آپ نے یہ کوڈ دیکھ لیا اب اس کوڈ کو ایکسپشن سیف کیسے بنایا جا سکے ایکسیپشن سیف یاد رکھیں وہ ہماری وہ تین چیزیں اس میں آتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیسک اس میں گارنٹی کیا ہے کہ کسی قسم کی میموری لیک نہیں ہوگی اس کی اسٹرانگ گارنٹی کیا ہے کہ اس میں یا تو پورا ٹرانزیکشن جو ہے وہ پوری کمٹ ہوگی یا پوری کی پوری رول بیک ہوگی یا تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یو گارنٹی کہ یہ کوڈ کسی قسم کی ایکسیپشن تھرو نہیں کرے گا تو یہ تین چیزیں ہیں جن میں آپ کو دیکھنا ہے بیسک گارنٹی اسٹرانگ گارنٹی اور نو تھرو گارنٹی تو یہ اس وقت تک اس چیز کے بارے میں بات کرنا پاسبل نہیں ہوگا جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ایکسپشن اس کوڈ میں کہاں کہاں آ سکتی ہے جب آپ یہ ڈیٹرمن کریں گے اس چیز کو اینالائز کریں گے آئیڈینٹیفائی کریں گے کون کون سے پوائنٹس ایسی ہیں جہاں پر ایکسیپشن آ سکتی ہے only then you would be able to take the action کہ اس پورے کوڈ کو ایکسپشن سیف بنایا جا سکے تو آئیں once again let's go back on to the slide and see کہ اس میں ایکسیپشن سیف کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ایشوز ہیں اور کیسے we can make it exception safe so exception safe کے سلسلے میں let's first look at this code once again یہ وہی کوڈ ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا اب دا کوشچن از کہ از اٹ ایکسیپشن سیف آئیے باری باری دیکھتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہو سکتے ہیں ایکسیپشن سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور کس طرح کی اس میں گارنٹیز ہیں کہ نہیں ہیں بیسک گارنٹی ہے کہ نہیں ہے اسٹرانگ گارنٹی ہے کہ نہیں ہے یا نو تھرو گارنٹی ہے کہ نہیں تو یا تو بیسک اینڈ اسٹرانگ ہوگی یا نو تھرو ہوگی ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگی so let's look at this code سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹریمس کی وجہ سے سائڈ افیکٹس ہیں اسٹریمس جو ہیں اٹ از پاسبل کہ in rollbackable side effects are generated because of the streams جب آپ اس میں پارشلی کچھ ڈیٹا آپ لکھتے ہیں تو وہ ڈیٹا واپس رول بیک نہیں کیا جا سکتا اور اگر وہ اس کو واپس رول بیک نہیں کیا جا سکتا تو اور بیچ میں کوئی اس طرح سے کوئی ایرر آ جائے تو اسٹریم کی ایرر اسٹیٹ میں آلسو بھی سیٹ اور once the error state of a stream is set at that point of time پھر یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ اس اسٹریم میں کچھ لکھنا چاہیں وہ سارا کا سارا ڈیٹا ضائع ہو جائے تو یہ اسٹریم ایک سب سے پہلے یہ ایک چیز ہے جس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اوکے نا the first question is does it satisfy the basic guarantee اگر آپ اس کوڈ کو دیکھیں تو اس کوڈ میں کہیں میموری ایلوکیشن نہیں ہو رہی کیونکہ اس کوڈ میں میموری ایلوکیشن نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے یہاں پر ڈی ایلوکیٹ کرنے کا سوال نہیں ہے اس وجہ سے this code satisfies the basic guarantee and there are no leaks that are created because of this particular code ہو سکتا ہے کہ کہیں آگے سے لیکس ہو رہے ہوں لیکن اس کوڈ میں لیکس نہیں ہے سو یہ بیسک گارنٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دس از سیف آئیے اب اگلا سوال ہم پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اس میں اسٹرانگ گارنٹی ہے اسٹرانگ گارنٹی کیا چیز ہے اسٹرانگ گارنٹی یہ چیز ہے کہ اگر if a function fails exception program state must not change یا تو پورا کا پورا کمٹ ہوگا یا پورا کا پورا رول بیک ہوگا یہ جو کوڈ ہے اس میں یہ اسٹرانگ گارنٹی نہیں دی جا سکتی this is not satisfied why میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اس میں جو اسٹریمس کی وجہ سے کچھ سائڈ افیکٹس ہیں اور streams are in rollbackable اس پرٹیکولر کوڈ میں there are two distinct operation اور اس میں اس کی وجہ سے سائڈ افیکٹس ہیں دو مختلف یہ دو مختلف کام آپ کیا کر رہے ہیں ایک جو ہے سی آؤٹ جو اوور پیڈ جو ایک پرنٹ اسٹیٹمنٹ جو لکھی جا رہی ہے کہ یہ اگر سی ای او ہے یا اس کی سیلری ٹین تھاؤزینڈ سے زیادہ ہے تو then this person is overpaid in this particular case یہ جو کیونکہ آپ کی سی آؤٹ ہے یہاں پر آپ کی اسٹریمس جو ہیں partial cout is possible آپ نے یہ دیکھا تھا پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پانچ جگہ پہ یہ سی آؤٹ ہے پانچ جگہ پہ یہ آپریٹر یوز ہو رہا ہے ان پانچ میں کسی ایک جگہ پہ بھی اگر ایکسیپشن آتی ہے اگر لٹ سے پہلی چار آپ نے ڈیٹا آئٹمس آپ نے اسٹریم میں آپ ڈال چکے ہیں اس کے بعد پانچویں جگہ پہ آپ کی ایکسیپشن آتی ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ پارشلی اس میں لکھ دیا ایکسیپشن آ گئی that exception is not rollbackable تو اس وجہ سے یہ پرابلم آ گیا دوسرا اس میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سی آؤٹ میں ڈیٹا لکھ دیا جب آپ نے سی آؤٹ میں ڈیٹا لکھ دیا تو آگے ہم نے چل کے یہ دیکھا تھا کہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس ونس اگین پانچ جگہوں پہ ایکسیپشن آ سکتی تھی اگر ان پانچ میں کسی ایک جگہ پہ ایکسیپشن آتی ہے تو یہ سی آؤٹ جو, آپ کی آؤٹ پٹ اسٹریم جو ہے اس میں جو ڈیٹا لکھا گیا ہے وہ اس کا کیا بنے گا وہ واپس تو نہیں ہو سکتا اسٹریم کو آپ نے فلش تو نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر ایکسیپشن آئے گی ریٹرن اسٹیٹمنٹ میں تو آپ کے سسٹم کی اسٹیٹ کنسسٹنٹ نہیں ہوگی اس نے ایک میسج باہر لکھ دیا ہے لیکن اپنا کام پورا نہیں کیا وہ جو اس نے نام اس نے واپس بھیجنا تھا وہ کام اس نے پورا نہیں کیا اس وجہ سے یہ فنکشن ایکسیپشنل اسٹیٹ میں ٹرمینیٹ ہوا لیکن اس نے اسٹریم کی اسٹیٹ چینج کر دی اور اس وجہ سے یہ کیونکہ ان رول بیکیبل ہے تو اس وجہ سے یہ سائڈ افیکٹ اس میں ہیں اور یہ سیف نہیں ہے اسٹرانگ سیفٹی اس میں گارنٹیڈ نہیں ہے اب دوسرا جو اس میں پرابلم ہے کیونکہ وہ ہم نے دو سائڈ افیکٹس کی ہم نے بات کی تھی جو ریٹرن جو نیم کرتا ہے یہ ریٹرن نیم اٹ سیلف جو ہے یہ اسٹرانگ گارنٹی دیتا ہے because if an exception occurs the value will never be returned تو اگر ریٹرن اسٹیٹمنٹ کرتے وقت کوئی ایکسپشن آئی تو یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ part itself guarantees strong guarantee لیکن پورا اگر پروگرام کو دیکھا جائے تو اس میں اسٹرانگ گارنٹی نہیں ہے اور وہ اسٹرانگ گارنٹی اس وجہ سے نہیں ہے because there are side effects there are two independent components جو کام اس میں کر رہے ہیں یہ جو اب تیسری گارنٹی جو ہے جس کو ہم نے نو تھرو گارنٹی ہم نے کہا تھا اب یہ نو تھرو گارنٹی کیا اس میں سیٹسفائی ہو رہی ہے ذرا آپ اس کوڈ کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا ہم نے جس طریقے سے آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ اس کوڈ میں there are twenty different places جہاں پر یہ ایکسپشن تھرو ہو سکتی ہے ان میں پہلا اگر اس کو چھوڑ دیں جہاں پر پیرامیٹر کاپی ہو رہا ہے اگر وہاں اس کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ بھی انیس جگہ ہیں جہاں سے یہ ایکسپشن تھرو ہو رہی ہے اب ان انیس جگہوں پہ ایکسیپشن تو تھرو ہو رہی ہے لیکن ہم کسی طریقے سے اس ایکسیپشن کو کیچ نہیں کر رہے اس کوڈ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نو تھرو گارنٹی نہیں ہے یہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایکسیپشن اس جگہ پہ آپ ہینڈل کر رہے ہیں so this code will throw exception جب یہ ایکسیپشن تھرو کرے گا تو اس کا کالنگ پروگرام جو ہے مسٹ کیچ دیٹ ایکسیپشن تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ گارنٹی از ناٹ سیٹسفائڈ بہرحال تو اس کیس میں ہم نے جو تین جو گارنٹیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ تین کون کون سی تھی کہ basic guarantee was satisfied strong guarantee was not satisfied اور no throw guarantee was not satisfied یا ہمارے پاس نو تھرو گارنٹی ہو یا ہمارے پاس اسٹرانگ گارنٹی ہو دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو نو تھرو گارنٹی کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے because I mean there are many different places جہاں سے یہ تھرو کرے گا کیا اس کوڈ کو ہم اسٹرانگ گارنٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں can we give that guarantee ذرا آئیے چلتے ہیں ذرا ایک نظر دیکھتے دیکھتے ہیں ہیں if there is a solution to this problem سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹرانگ گارنٹی جو ہے یہ کیا چیز ہے اور کس وجہ سے یہ پیدا ہو رہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا یہ بیسکلی اس میں دو اسٹیپس ہیں جو آپس میں جن کا تعلق نہیں ہے دے آر انڈیپینڈنٹ ایک تو وہ میسج پرنٹ کرنے والا اسٹیپ ہے اور دوسرا ریزلٹ واپس بھیجنے والا اسٹیپ ہے تو پہلے جو ہم نے جو اسٹرانگ گارنٹی کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو میسج پرنٹ کرنے والا جو اسٹیپ ہے اگر اس کے کیس میں ریٹرن ہوتا ہے اس کے کیس میں کوئی ایکسیپشن آتی ہے کیونکہ یہ میسج اس میں مختلف جگہوں پہ یہ جو آپریٹر جو اسٹریم میں ڈیٹا ڈال رہا ہے یہ آپریٹر مختلف جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے اور کسی ایک جگہ پہ بھی ان پانچ جگہوں میں سے جب یہ ایکسیپشن آئے گی تو دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ اس کو سی آؤٹ اسٹریم کو یہ پارشلی فل کر دیں اور اس وجہ سے وہ اس کو رول بیک نہیں کیا جا سکتا and then that is one problem جس کی وجہ سے یہ اسٹرانگ گارنٹی نہیں دی جا سکتی تو اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں بیسکلی دی آئیڈیا از کہ آپ پانچ بار اسٹیٹمنٹ میں یوز کرنے کے بجائے اس آپریٹر کو can we use it only once yes there is a possibility اور وہ کیسے ہے کہ اگر آپ یہ اسٹرنگ اس طریقے سے آپ الگ سے کنسٹرکٹ کر لیں میسج جو آپ نے سی آؤٹ میں جو آپ ڈال رہے ہیں اس کی بجائے ایک آپ ٹیمپرری ویریبل میسج بنا لیں اور اس میں وہ سارا کا سارا ڈیٹا لکھ لیں جو ہم نے first name and last name اور پھر جو اوور پیڈ وغیرہ کا جو تھا اور نیو لائن وہ تھا تو یہ بیسکلی ایک اسٹرنگ میں آپ نے ڈیٹا ڈال دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس اسٹرنگ کو سی آؤٹ کے ذریعے آؤٹ کر دو تو یہ میسج جب آؤٹ ہوگا تو since in this statement there is only one occurrence of this operator that inputs data in stream یا outputs data to cout والا جو ڈیٹا ہے تو اس وجہ سے اگر یہاں پر ایکسیپشن آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹریم میں پارشل ڈیٹا نہیں لکھے گا یا تو یہ پورا لکھے گا یا نہیں لکھے گا اس کا مطلب ہے کم از کم اسٹریم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ گارنٹی از فلفلڈ اب ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا اور آگے چل کے دیکھتے ہیں اسٹرانگ گارنٹی جو تھی ہماری وہ دوسری اس کی جگہ کیوں تھی کس جگہ پہ اسٹرانگ گارنٹی فیل ہو رہی تھی وہ اگر آپ کو یاد ہو یہ جو ہماری ریٹرن اسٹیٹمنٹ تھی اس کیس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب آپ نے ڈیٹا وہ اسٹریم میں لکھ دیا اس کے بعد جب آپ ریٹرن کرنے جاتے ہیں at that point in time اگر وہاں پر ایکسیپشن آتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا آپ نے اسٹریم میں لکھ دیا یہ ڈیٹا اس میں گڑبڑ ہو گئی جب یہ ڈیٹا کیونکہ وہ اسٹریم میں آلریڈی ڈیٹا جا چکا ہے تو آپ کا انکنسسٹنٹ بہیویئر ہو گیا ہے اس فنکشن کو وہ ڈیٹا لکھنا چاہیے اور اپنا کام پورا کرنا چاہیے یعنی کہ نام واپس بھیجنا چاہیے یا کچھ نہ کرے کمپلیٹ کمٹ یا ٹوٹل رول بیک یا تو پورا کا پورا ڈیٹا لکھے اور اپنا کام پورا کرے یا کچھ نہ کرے ان دونوں میں سے تو اس کیس میں کیونکہ یہ سی آؤٹ ہو رہا ہے لیکن ایکسیپشن آگے چل کے یہ یہاں پر آ رہی ہے جب آپ اس کو ریزلٹ کو واپس بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انکنسٹنٹ اسٹیٹ آ گئی how can we change that how can we improve that اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں اس کوڈ کو تو یہاں پر اسی اسٹیٹمنٹ کو جو آپ کی جو ریزلٹ جو آپ کا واپس جا رہا ہے once again if we can construct a string out of this thing اور اس اسٹرنگ کو ہم اف اسٹیٹمنٹ سے اوپر لے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی نیا ڈیٹا تو جنریٹ نہیں ہو رہا نا ڈیٹا تو یہ وہی والا ہے کوئی نئی چیز آپ نے once again we created a temporary string result اس میں یہ ڈیٹا ہم نے ڈال دیا e first and e last اور اس کو کنسٹرکٹ کر دیا پورے اسٹرنگ کو اس کے نام کے ساتھ اب یہی ریزلٹ جو ہے اب ہم نے میسج میں بھی یوز کر لیا پہلے جب جیسے ہم اس کو کنسٹرکٹ کر رہے تھے اب اس میں میسج میں ڈال دیا اور میسج بھی وہی ہوگا اور یہاں سے ہم نے اسے ریزلٹ سے اس کو آؤٹ پٹ کر دیا اب یہاں پر کیا کیس ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جو ریزلٹ یہاں پر کنسٹرکٹ کر دیا ہے اس رزلٹ کے کنسٹرکٹ ہونے کی وجہ سے اگر یہاں پر وہ جو آپ کے پلس آپریٹر کی وجہ سے یا کانسٹنٹ ڈیٹا جو وہ بلینک اسپیس جو تھی اس کو کنورٹ کرنے کی وجہ سے ایکسیپشن اگر آتی ہے یہ آپ کا اف اسٹیٹمنٹ سے پہلے ہے اور اس ایکسیپشن کی وجہ سے اگر کوئی ایکسیپشن آئے گی تو آپ کا کیونکہ ایکسیپشن اف سے پہلے آ جائے گی اس وجہ سے آپ سی آؤٹ میں واپس میسج لکھوائی نہیں دیں گے لکھوائیں گے ہی نہیں اور اس وجہ سے یہ سیف ہو جائے گا تو یہ اگر یہاں پر ایکسیپشن ہے اسٹرنگ کنسٹرکٹ کرنے کے کیس میں تو اس کا سی آؤٹ پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے اب بہرحال there is only one thing left that is کہ جب یہ ریزلٹ واپس جاتا ہے اس وقت جب یہ ریزلٹ واپس کاپی ہو رہا ہے اگر اس وقت کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو پھر سی آؤٹ کی اسٹیٹ انکنسٹینٹ ہو جائے گی اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے پرابلم کو سمجھا کہ کس کس جگہ پہ ایکسیپشن آ سکتی ہے اور اس ایکسیپشن کی نیچر کیا ہوگی کیا وہ سسٹم کی اسٹیٹ کو انکنسٹنٹ اسٹیٹ میں لے کے جا سکتی ہے پارشلی ڈیٹا لکھ کے یا ڈیٹا لکھ کے اور پورا کام کرنے سے پہلے ختم ہو جائے تو جو اسٹرانگ گارنٹی کی جو ہم نے بات کی تھی اس گارنٹی کو ہم دیکھا ہم نے تو بیسکلی جب آپ ایکسیپشن کو سمجھیں گے اسے انالائز کریں گے then you may be able to rewrite this code یا اپنے اسٹرکچر کو بہتر بنا سکتے ہیں جس میں اس طریقے سے گارنٹیز دی جا سکیں جہاں پر انکنسٹنٹ اسٹیٹ میں ڈیٹا نہ جائے یہاں پر اسٹل نو تھرو گارنٹی نہیں ہے یہ جو فنکشن جو ہے یہ ایکسپشن تھرو کرے گا اب صرف ایک پوائنٹ ایسا رہ گیا ہے اس سارے کوڈ میں جہاں پر ایکسیپشن آ سکتی ہے اور وہ ایکسپشن کون سی ہے جب آپ اس ویلیو کو ریزلٹ کو واپس ریٹرن کر رہے ہیں ایٹ دیٹ پوائنٹ ٹائم اگر یہ ڈیٹا واپس کاپی ہوتے وقت آپ کی ایکسیپشن تھرو ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹریم میں جو ڈیٹا ڈال دیا گیا تھا دیٹ از انکنسٹنٹ ڈیٹ ایک میسج آپ نے لکھ لیا کہ یہ اوور پیڈ ہے امپلائی لیکن پورے فنکشن نے جو پورا جو کام کرنا تھا وہ کام پورا نہیں ہوا تو this is partial completion which is bad which is not exception safe تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آئیں ذرا پھر ایک بس لائٹ پہ دیکھتے ہیں ایک سجیشن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ instead of sending this value back جو اس فنکشن کی ٹائپ اسٹرنگ جو ہم نے رکھی ہوئی تھی اس کی بجائے ہم یہ ایک ریفرنس ٹائپ آرگومنٹ ہم یوز کرتے ہیں اس فنکشن uh, میں اور کیونکہ یہ وہاں پر کریٹ ہوا ہوگا آبجیکٹ پہلے سے تو جب ریٹرن کرتے وقت ریٹرن نہ کریں بلکہ ہم آر میں جو ریزلٹ کی ویلو جو ہے آخر میں ڈال دیں اور باقی سارے کا سارا فنکشن ویسے کا ویسے ہی رہے گا اب یہ جو ہم نے جو سلوشن جو اس کو دیکھا اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایکسیپشن سیف ہو گیا یہ اس میں اسٹرانگ ایکسیپشن کی گارنٹی دی جا سکتی ہے اصل میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے ذرا آپ اس پہ غور کریں سوچیں کہ اس کیس میں کس جگہ پہ ایکسیپشن آ سکتی ہے اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو آخری اسٹیٹمنٹ کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا when we are saying R is equal to result جب یہ جو ایکول جو ہے جو اسائنمنٹ جہاں پر ہو رہی ہے this assignment assignment once again might throw throw جب یہ کرے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا سی آؤٹ آپ آلریڈی کر چکے ہیں اگر وہ سی او یا اس کی سیلری ایک لاکھ سے زیادہ ہے ان دیٹ پرٹیکولر کیس یہ اسائنمنٹ ہونے کی وجہ سے جب ایکسیپشن آئی تو پھر ہم کچھ نہیں اس کا کر سکتے once again the state would be inconsistent اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایک بار پھر سلائڈ پہ چلتے ہیں اس کیس میں ایکچولی ہم واپس اسی پہ چلے گئے جس طریقے سے جو اسٹرنگ واپس کر رہا تھا لیکن یہاں پر ہم نے ایک چیز یوز کی جس کو ہم کہتے ہیں آٹو پوائنٹر یہ جو آٹو پوائنٹر کیا چیز ہے auto pointer actually standard template library میں پوائنٹرس مہیا کیے گئے ہیں یہ پوائنٹرس گارنٹی کرتے ہیں کہ کسی قسم کی میموری لیکس وغیرہ نہیں ہوں گی اور اگر یہ کسی وجہ سے ڈسٹرائے ہوگا تو سسٹم اس کو پراپرلی خود بخود ڈسٹرائے کر دے گا آپ کا انوائرمنٹ اس کو will take care of this thing یا جب آپ اس کو دوسرے پوائنٹر کو اسائن کریں گے اس اس پہ کوئی چیز پوائنٹ کر رہی ہے اس سے آپ ہٹا لیں گے جس طرح ہم نے پی اور کیو کی ایگزامپل پہلے دیکھی تھی اس کیس میں آپ کا رن ٹائم انوائرمنٹ جو ہے آٹومیٹیکلی اس میموری ایریا کو واپس کر دے گا اور کسی قسم کی آپ کو اسپیس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جب ہم نے آٹو پوائنٹر آپ نے یوز کر دیا آٹو پوائنٹر یہاں پر یوز کیا جب اب پورا کا پورا کوڈ ویسے کا ویسے ہی ہے سوائے اس کے کہ یہ آٹو پوائنٹر جو ہم نے اسٹرنگ ریزلٹ کیا ہے اس میں یہ اسٹرنگ کی ویلیو چلی گئی اور جب ہم نے ریزلٹ کی ویلیو واپس ریٹرن کر دی ریٹرن ریزلٹ کے کیس میں اب کیونکہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی میموری کیلوکیٹ نہیں ہو رہی اس وجہ سے یہاں پر ایکسیپشن نہیں آ سکتی اور اگر ایکسیپشن نہیں آ سکتی تو یہاں پر کیونکہ ایکسیپشن نہیں ہوگی آپ کی سی آؤٹ آلریڈی لکھا جا چکا ہے پورا کا پورا کوڈ آپ کا یہ جو ہے یہ ایکسیپشن سیف ہو گیا اس میں اسٹرانگ گارنٹی دیٹ از یا تو پوری کی پوری کمٹ ہوگی پورا کام ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا کمپلیٹ رول بیک یا کمپلیٹ کمٹ تو اس طریقے سے ہم نے اس کو ایکسیپشن سیف بنا دیا یہ جو ایکسیپشن سیف بنانے کا جو پروسیس ہے ایک بار پھر سے ذرا دیکھ لیجئے the first thing that you need to know is need to be aware of کہ ایکسیپشنس کہاں کہاں آ سکتی ہیں ایکسیپشنس کے نتیجے میں انڈیپینڈنٹ پیتھس کون کون سے بن سکتے ہیں وانس یو ڈو دیٹ ایک بار آپ وہ اس کا انالیسز آپ کر لیں اس کے بعد آپ کو یہ چیز کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کیس میں کیا یہ اسٹرانگ گارنٹی آپ دے سکتے ہیں آپ بیسک گارنٹی اس کی دے سکتے ہیں یا آپ نو تھرو گارنٹی دے سکتے ہیں اگر آپ نو تھرو گارنٹی دیں تو اس کا مطلب بیسک یا اسٹرانگ گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے ادر وائز آپ کو بیسک اینڈ اسٹرانگ گارنٹی دونوں کی ضرورت ہے بیسک گارنٹی کیا ہے بیسک گارنٹی یہ چیز ہے کہ کسی قسم کی کوئی میموری لیک نہیں ہے جہاں پر آپ میموری الوکیٹ کر رہے ہیں آپ کیا میموری کو ڈی ایلوکیٹ بھی کر رہے ہیں اگر if there is an exception اور دوسرا جو اسٹرانگ گارنٹی کیا ہے اسٹرانگ گارنٹی یہ چیز ہے کہ اگر آپ جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں پورا کا پورا یا تو کمٹ ہوگا یا پورا کا پورا رول بیک ہوگا کام پورا ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا یہ پورا آپریشن جو ہے آپ کا یہ اٹامک آپریشن کہلائے گا کام پورا ہوگا بیچ میں آدھا کام نہیں ہوگا یہ جو ایکسپشن ہینڈلنگ جو ہے یہ جس طریقے سے میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی یہ روبسٹ کوڈ لکھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ٹول ہے اگر آپ انڈسٹریل اسٹرینتھ کا کوڈ لکھنا چاہتے ہیں آپ ایسا کوڈ لکھنا چاہتے ہیں جہاں پر سسٹم کریش نہ ہو تو آپ کو ایکسیپشن ہینڈلنگ کو پراپرلی یوز کرنا پڑے گا اور اس پراپر یوز کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ایکسیپشن سے کمپلیکسٹی میں کس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے اور کمپلیکسٹی میں جب اضافہ ہوتا ہے کتنے انڈیپینڈنٹ پیتھ بنتے ہیں ان انڈیپینڈنٹ پیتھ کے نتیجے میں آپ کو کس طرح کے پرابلمس آپ کو فیس کرنے پڑ سکتی ہیں کہاں کہاں سسٹم کی اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ اور انکنسسٹنٹ ہو سکتی ہے ان ساری جگہوں کو آپ کو انالائز کرنے کی ضرورت ہوگی پھر آپ کو شاید کوڈ کو ماڈیفائی کرنا پڑے ریسٹرکچر کرنا پڑے اور یہ بتانا پڑے کہ کس طریقے سے وہ انکنسٹنسی کو ختم کیا جا سکتا ہے ہم نے یہ جو ایگزامپل دیکھی تھی آج میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے میں اپنی گفتگو کو اسی جگہ پہ ختم کرنا چاہوں گا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ایک نیا ٹاپک ہم شروع کریں ہم ٹیسٹنگ اینڈ ڈی بگنگ کے حوالے سے کچھ بات کرنا شروع کریں گے اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور السلام علیکم